نحمد ال کریم من فراعد المین بسم اللہ الرحمٰن رحیم علی امری واہل العدت یفقی سبق نمبر تین سو گیارہ آیت نمبر ایک سے آٹھ lesson number three hundred and eleven آیت نمبر ون ٹو ایٹ لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض جب ہلا ماری جائے گی زمین زلزالہا ہلا مارا جانا اس کا و اخرجت الارض اور نکالے گی زمین اسقالہا بوجھ اپنے وقال السانوں اور کہے گا انسان مالہ کیا ہے اس کو یوم ازن اس دن حد وہ بیان کرے گی اخبارہ اپنی خبریں بے ان رب کا کیونکہ تیرے رب نے اوہا لہا وہی کی اس کے لیے یوم ازن اس دن یسدر ناسو پلٹیں گے لوگ اشتاتن مختلف حالت میں لی رو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اپنے آمال فمن تو جو کوئی یا عمل عمل کرے مسقال ذرتن ذرے کے برابر خیرن بھلائی کا یا وہ دیکھ لے گا اس کو و مئی عمل اور جو کوئی عمل کرے گا مسقال ذرات ذرے کے برابر شرن برا یرہو دیکھ لے گا اس کو سورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتی اور دوڑنے والیاں دبہ ہانپ کر فلموری آتی پھر آگ نکالنے والیاں قدہا جھاڑ کر فلمگیر آتی پھر چھاپا مارنے والیاں صبح صبح کے وقت پھر اڑانے والیاں بھی ساتھ کے نقع غبار فوسطنا پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے جمع جماعت میں گروہ میں ان انسان یقیناً انسان لربی ہی اپنے رب کے لیے لکنود البتہ نا شکرا ہے وہ ان اور بے شک وہ الازال کا اس پر لشہید البتہ گواہ ہے وہ انح اور بے شک وہ لہب بل خیری مال کی محبت میں لشدید البتہ سخت ہے افلا یا لمو کیا بھلا نہیں وہ جانتا اذا جب بعثرا نکالا جائے گا فی القبور جو قبروں میں ہے وحصلا اور حاصل کر لیا جائے گا فی صدور جو سینوں میں ہے ان ربہم بے شک رب ان کا بہم ساتھ ان کے یوم ازن اس دن لخبیر البتہ باخبر ہے سورت القاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ عظیم حادثہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ عظیم حادثہ و ماں ادرا کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ملکا ریا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہے یوما جس دن یقون الناسو ہوں گے لوگ کل فراش ٹڈیوں کی طرح المبسوس بکھری ہوئی و تکون الجبالو اور ہوں گے پہاڑ کل اہنے رنگین روئی کی طرح المنفوش دھنی ہوئی فما تو لیکن من جس کے سکولت بھاری ہوئے موازین پلڑے اس کے فہوا تو وہ فی زندگی میں ہوگا راضیتن پسندیدہ و اما اور لیکن من جس کے خفت ہلکے ہوں گے موازین پلڑے اس کے اوزان اس کے وزن اس کے فم تو اس کی ماں ہاویہ ہاویہ ہوگی یعنی جہنم وما ادرا کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ماہیا وہ کیا ہے نارن آگ ہے حامیہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی سورت التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کم غافل کیے رکھا تم کو اتکاسر ایک دوسرے سے بڑھ کر کسرت حاصل کرنے کی دھن نے تقاصر نے بہتات کی طلب نے حتیٰ یہاں تک کہ زر تم زیارت کر لی تم نے پہنچ گئے تم المقابر مقبروں میں قبروں میں کلّا ہرگز نہیں سو فتح ان قریب تم جان لو گے پھر کل ہرگز نہیں سو فتح ان قریب تم جان لو گے کل ہرگز نہیں لو عالمونا کاش تم جانتے ہوتے علم الیقین جاننا یقین کا لتا البتہ تم ضرور دیکھو گے الجہیم جہنم کو سما پھر لتا البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو دیکھنا یقین کا سما پھر لطس البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے یوم ازن اس دن انعیم نعمتوں کے بارے